باب نمبر پندرہ پیاری چھیمی کل میجر تصدیق کا دماغ خراب ہو گیا سچ مچ کا خراب نہیں ہوا وقتی طور پر غصے کی وجہ سے آپے سے باہر ہو گیا تھا میجر صدیق وہ آدمی ہے جس نے ٹماٹر کا پودا لگایا تھا دراصل اس نے تین چار بیج بوئے تھے مگر وہ انہیں پانی اتنا زیادہ دیتا تھا کہ بیج پھوٹنے کے بعد خشک ہوتے چلے گئے تھے صرف ایک پودا جڑ پکڑ گیا میجر صدیق کی حالت دیکھنے والی تھی پھولا نہ سماتا تھا پانی پہ پانی دیے جاتا تھا یہ سپلائی کور کا رینکر ایک جنرل کی طرح میدان میں پھرتا تھا میجر صاحب لوگ اسے کہتے پانی دے دے کر آپ نے باقی کے بیچ مار دیے ہیں اب اس کو بھی لے ڈوبیں گے تم مجھے سکھا رہے ہو میجر صدیق جواب دیتا میں بچپن سے ٹماٹر اگا رہا ہوں میرے گھر میں ٹماٹر کے بارہ پودے ہیں کچھ مٹی پانی اور ہوا کا بھی اثر ہوتا ہے جناب جاؤ جاؤ میجر صدیق کہتا تم سب میرے دشمن ہو تم نہیں چاہتے کہ میں ٹماٹر کھاؤں پتہ چلا کہ ٹماٹر میجر صدیق کی مرغوب سبزی ہے اور ایک سال سے اوپر ہو چکا ہے کہ اس نے ٹماٹر نہیں چکھا اس کی خوش قسمتی تھی کہ پانی میں ڈوبنے کے باوجود پودا بڑھتا گیا اب میجر صدیق دن کا بیشتر حصہ اس کے گرد منڈلاتے ہوئے گزارتا تھا پودا آہستہ آہستہ پورے قد کو پہنچ گیا وقت بھی پورا ہو گیا مگر پھل کا نشان نہ نکلا لوگوں نے دبے دبے لفظوں میں کہنا شروع کر دیا کہ یہ بیج بانج ہے میجر صدیق کی آنکھوں کی چمک ماد پڑ گئی وہ دن بھر ایک ایک شاخ ایک ایک کومپل کا ملاحظہ کرتا رہتا اور نماز کے بعد گڑ گڑا کر دعا مانگتا کئی لوگوں کا کہنا تھا کہ انہوں نے اپنے کانوں سے اسے خدا تعالیٰ سے ٹماٹر کی بھیک مانگتے ہوئے سنا ہے آخر میجر صدیق کی دعائیں بارآور ثابت ہوئیں ایک روز پودے پر ٹماٹر کی ایک ننی سی سبز گولی نمودار ہوئی اب کیا تھا میجر صدیق کی کرسی پودے کے ساتھ بچ گئی سارے کے سارے افسر ایک ایک دو دو کر کے اس پھل کو دیکھنے اور میجر صدیق کو مبارکباد دینے کے لیے آئے میجر صدیق کی آنکھوں کی چمک لوٹ آئی وہ فجر کی نماز سے فارغ ہو کر کرسی لیتا اور جا کر پودے کے پہلو میں بیٹھ جاتا وہاں بیٹھے بیٹھے وہ تسبیح پر وظیفہ کرتا رہتا وہاں سے وہ صرف نماز کے وقت اور کھانے کے لیے اٹھتا اور پھر واپس پہنچ جاتا دن گزرتے گئے اور کوئی مزید ٹماٹر نہ نکلا مگر وہ ایک جو پیدا ہوا تھا بڑا ہوتا گیا حتیٰ کہ اس کا حجم ایک عام ٹماٹر سے بھی بڑا ہو گیا اور رنگ سب سے بتدریج سرخ ہوتا ہوا آخر بیر بہوٹی کا سا ہو گیا جیسے جیسے ٹماٹر کا رنگ بدلتا گیا میجر صدیق کے چہرے پہ بھی سرخی کی لہر دوڑتی گئی میجر صاحب اس کے ساتھی کہتے اب یہ پک گیا ہے اسے اتار لو لٹکا لٹکا گل سڑ جائے گا میں ٹماٹر کی خصلت جانتا ہوں میجر صدیق جواب دیتا اور ٹماٹر میری خصلت جانتا ہے دس از مائی بیبی جب یہ پوری طرح پک جائے گا اور اس کی کھٹائی مٹھاس میں بدل جائے گی تو اس کی خوشبو سے مجھے خود بخود پتہ چل جائے گا اس سارے عرصے میں میجر صدیق نے ایک پیدائشی سپاہی کی مانند اس ٹماٹر کی حفاظت کی جیسے کہ اس کی تمام تر نامونوس کا انحصار اس ٹماٹر پہ ہو گو کھانے کی حد تک ہمارا اس ٹماٹر میں کوئی حصہ نہ تھا میجر صدیق کی والہانہ سروس ہم سب کے لیے باعث عزت و افتخار بن گئی پھر کل کا دن آ پہنچا صبح ہوئی تو ٹماٹر پودے سے غائب تھا ہماری آنکھ ہی میجر صدیق کی چیخو پکار سے کھلی ہم بستر سے اٹھ کر باہر گئے تو دیکھا کہ میجر صدیق کا حلیہ ہی بدلا ہوا تھا اس کا رنگ کاغذ کی مانند سفید تھا جیسے سارا خون دل کی جانب یورش کر گیا ہو اور اس کی شورش سے صدیق کے منہ سے بات نہ نکل رہی تھی جیسے حلق میں آ کر اٹک گئی ہو وہ تتلائے جا رہا تھا اس کے منہ سے نکلتی ہوئی جھاگ کے ننے ننے ذرے اس کی داڑھی میں اٹکتے جا رہے تھے اس کے ساتھ ہوا میں ناچ رہے تھے اور بازوؤں کی حرکت میں کسی سمت کا تعین نہ تھا میں جان سے جان سے مار دوں گا قتل کر دوں گا میں میں ڈھونڈ لوں گا پتہ چلاؤں گا دیکھتے دیکھتے رہو یاد رکھو میں وان کر رہا ہوں جس نے کھایا اس کو نہیں چھوڑوں گا میجر صدیق نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اکڑا کر ہاتھ ایک دوسرے سے جوڑ دیے گویا کسی کا گلا دبا رہا ہو اس کے نمازی وظیفہ گو ساتھی اس کے گیت کھڑے تھے مگر میجر صدیق کی کیفیت دیکھ کر کسی کی جرت نہ ہو رہی تھی کہ تسلی کا ایک لفظ کہے سب لوگ جیسے جیسے اس کے شور سے جاگ رہے تھے باہر نکلتے آ رہے تھے سب کبھی میجر صدیق کو اور کبھی ٹماٹر کے پودے کو دیکھ رہے تھے سچی بات ہے کہ وہ ٹماٹر کا پودا جس کا قد کاٹ ایک چھوٹے سے درخت کے برابر تھا اور جس پہ سینکڑوں سبز پتے تھے کہ ٹہنیاں نظر نہ آتی تھیں اس ایک ٹماٹر بغیر ننگا لگ رہا تھا غیظ و غضب کے مارے میجر صدیق کی پھٹی ہوئی آواز پودے کی اریانی کو مزید عیاں کر رہی تھی ٹماٹر کا چھلکا ہضم نہیں ہوتا وہ چلا رہا تھا فضلے کے ساتھ نکل آتا ہے میں ایک ایک کا فضلہ چیک کروں گا ڈھونڈ کر ڈھونڈ کر دم لوں گا چھوڑوں گا نہیں سکھ گارڈ جو کچھ دیر تک ہم دردی سے کھڑے دیکھتے رہے تھے آخر تنگ آ گئے انہوں نے میجر صدیق کے علاوہ سب کو اندر جانے کا اشارہ کیا لوگ ایک ایک کر کے ہٹنا شروع ہوئے ہم اندر لوٹ رہے تھے کہ میجر کو کہتے ہوئے سنا جو اسے کھائے گا اسے یہ زہر بن کر لگے گا سنکھیا بن کر سنکھیا سنا ہے کہ کل رات کو عشاء کی نماز کے بعد میجر صدیق اتنی دیر تک سجدے کی حالت میں پڑا رہا کہ اس کے ساتھیوں نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر اس کو اٹھایا کہ بیرک میں جانے کا وقت ہو گیا ہے کہتے ہیں کہ لوگوں نے اسے سجدے میں آنسو بہاتے ہوئے دیکھا آئے صبح میجر صدیق اکیلا اکیلا میدان میں چل پھر رہا تھا ہم سب کو میجر صدیق کی کرسی کے بغیر میدان خالی خالی سا لگا دوسری کیاریوں میں چند سبزیاں اور کچھ پھول لگے تھے مگر اس ایک ٹماٹر کے جانے سے معلوم ہوتا تھا کہ سارا میدان ہی اجڑ گیا ہے کسی نے اس سر سبز کونے کی جانب آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہ کی سرفراز نے قلم کا سرا سیدھا کیا اور اس چھپے ہوئے کارڈ کی خالی جگہ پر اپنے پچیس لفظ لکھنے شروع کیے ڈیئرس چیمو چھیمو مجھے اس سارے مہینے تمہارا خط نہیں ملا میں ٹھیک ہوں صحت اچھی ہے نگہداشت درست ہو رہی ہے لالے کو سلام سری پہلے پہل سرفراز دو چار لفظ زیادہ لکھ دیا کرتا تھا مگر جب سے اسے پتہ چلا کہ ایک لفظ بھی زیادہ ہو تو کیمپ کی ڈاک والے اس پہ کالی سیاہی پھیر دیتے ہیں وہ گن کر الفاظ لکھنے لگا مائی ڈیئر نسیمہ کل رات ہم نے دعوت کھائی پورا تھری کورس ڈنر اور اس کے بعد کافی تفصیل اس کی یوں ہے کہ میجر شاہ زمان پرسوں پیٹ کی خرابی کی وجہ سے بستر پہ پڑ گیا موشن اور الٹیاں نہ رکیں تو ہم نے شور مچایا آخر ان لوگوں نے اسے ہسپتال بھیج دیا ہسپتال کیمپ کے اندر ہی ہے ہسپتال کا دستور ہے کہ ہر مریض جو داخل کر لیا جاتا ہے اسے روزانہ ایک انڈا کھانے کو ملتا ہے اب شاہ زمان ایک بار باتوں باتوں میں ہمیں بتا چکا تھا کہ اسے انڈے سے سخت نفرت ہے اور آٹھ سال کی عمر کے بعد اس نے آج تک انڈے کو ہاتھ نہیں لگایا جب وہ ہسپتال لے جایا جا رہا تھا تو کیپٹن عزیز نے حاضر دماغی سے کام لیتے ہوئے شاہ زمان کے کان میں ہدایت کر دی کہ ایک تو وہ انڈا لینے سے انکار نہ کرے اور دوسرا یہ کہ ابلا ہوا انڈا طلب کرے پرسوں تو اسے ڈرپ وغیرہ لگی رہی کل صبح اس کا پیٹ ٹھہر گیا تو ہسپتال کی خوراک جاری کر دی گئی ہم نے لیفٹیننٹ فضل کو جو ایسے کاموں میں ہوشیار ہے وزٹ کے لیے تیار کیا یوں تو بیمار پرسی کے لیے ایک آدھ آدمی کو وزٹ کی اجازت ہے مگر آج کل کسی وجہ سے عموماً انکار کر دیا جاتا ہے چنانچہ فضل نے ایک بہانہ یوں گھڑا کہ شاہ زمان اس کے پیروں کی اولاد سے ہے اور اس کے پیر اسے رات کو خواب میں دکھائی دیے ہیں جنہوں نے حکم دیا ہے کہ فوراً فضل کو جا کر اس کی خبر لینی ہے فضل نے میجر چٹوپا دہائی سے کہا کہ اگر اس نے اپنے پیروں کی حکم عدولی کی تو اس پر آفت نازل ہو جائے گی تمہارے اوپر تو آفت آ گئی میجر چٹوپا دہائی نے انگریزی میں کہا اس سے بڑی آفت کہاں سے آئے گی ہم تمہاری حفاظت کر رہے ہیں کوئی ایکسٹرا آفت نہیں آنے دیں گے نہیں سر میرے اوپر تو آپ کا پہرا ہے مگر میرے پیچھے گھر والوں پر آفت آ جائے گی وہ بے قصور مارے جائیں گے غرض یہ کہ لیفٹیننٹ فضل نے ایسی دلیلیں پیش کیں کہ کچھ لے دے کے بعد اسے پانچ منٹ کی وزٹ کی اجازت مل گئی شاہ زبان تک پہنچتے پہنچتے تین جگہ پر فضل کی تلاشی ہوئی پہلی اپنی احاطے سے نکلتے وقت دوسری اگلے احاطے میں داخل ہونے کے وقت اور آخری ہسپتال کے دروازے پر اسے علم تھا کہ واپسی پر بھی اسی طرح تین تلاشیاں ہوں گی چنانچہ جب شاہ زمان نے آنکھ بچا کر انڈا فضل کے حوالے کر دیا تو اس نے انڈے کو پہلے جراب میں اڑسا پھر بغل میں پکڑا مگر کسی جگہ محفوظ نہ پا کر آخر اس نے پتلون کی پیٹی کھولی اور فوتے سیدھے کرنے کے بہانے ہاتھ اندر داخل کر کے انڈا رانوں کے بیچ دبا لیا پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہوا وہ واپس لوٹا تو دو تلاشیوں سے بچ کر نکل آیا تیسری جگہ پر سکھ گارڈ نے خوب اچھی طرح سے ہاتھ پھینک کر اسے ٹٹولا تو انڈا پکڑا گیا پھر فضل और गार्ड के दरमियान जो मुकाला हुआ वो ਫਜ਼ਲ की ਜ਼ਬਾਨੀ ਕੁਛ यूं था ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਛੱਡ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਆਂਡਾ ਤੇ ਕੁਕੜੀ ਦਾ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਆਂਡਾ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕੁਕੜੀ ਦਾ ਹੀ ਏ ਪਰ ਚਿਟੀਆਂ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਏ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਗੱਲ ਐ ਵੇ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਮੁਕਰਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਰ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਭਰਾ ਹੀ ਨਾ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਆਂਡੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਇਹ ਆਂਡਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿਸਾ ਮੁਖਤਸੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਦਿਲ ਪਸੀਜ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸਨੇ ਅੰਡਾ ਫਜ਼ਲ ਕੋ ਦੇ ਦਿਆ ਦਿਨ ਭਰ ਹਮਨੇ ਅੰਡੇ ਕੋ ਐਸੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰਖਾ ਜੈਸੇ ਕੋਹੇਨੂਰ ਹੀਰਾ ਹੋ ਅੰਡੇ ਕੀ ਸਕੀਮ ਹਮ ਚਾਰੋਂ ਕੇ ਦਰਮਿਆਨ ਥੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਹਮ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁਕੇ ਥੇ ਕਿ ਚਾਰ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਦਮੀਆਂ ਮੇ ਬਟ ਕਰ انڈے کی صورت شکل بگڑ جائے گی چنانچہ ہم اپنی روٹی اور دال کھا کر فارغ ہوئے اور اس وقت تک انتظار کیا جب تک کہ ونگ کمانڈر امتیاز عشاء کی نماز پڑھنے نہ چلا گیا اب ہمارے پاس تقریباً بیس منٹ تھے اس کے جاتے ہی ہم نے سب سے پہلے ڈھیلی تار پر لٹکا ہوا بلب کھینچ کر نیچے کیا اور اسے تولیے سے ڈھانپ دیا تاکہ روشنی کمرے سے باہر نہ نکلنے پائے اس کے بعد ہم نے میز پر ایک سفید کاغذ پھیلایا اس پر ایک طرف نمک کی چھوٹی سی ڈھیری لگائی ایک ایک گلاس پانی کا سب نے سامنے رکھا پھر انڈا چھیل کر چھری سے جو ہم نے باورچی سے ادھار لی تھی نہایت احتیاط سے اور صفائی کے ساتھ انڈے کے چار برابر ٹکڑے کر لیے اب ہم کھانا کھانے کے لیے تیار تھے مگر پہلے ہم نے ان لوگوں کی خاطر جنہیں یہ کھانا میسر نہیں تھا اور وہ لوگ جو زخمی اور بیمار تھے اور وہ جو ہمارے ساتھی تھے اور میدان کارزار میں کام آئے تھے اور آخر میں میجر شاہ زمان کی خاطر سر جھکا کر احتراماً ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی اس کے بعد ہم نے اپنا اپنا پانی کا گلاس اٹھایا اور ایک ساتھ کہا پاکستان زندہ باد اور ایک ایک گھونٹ پی کر گلاس نیچے رکھ دیے اب پہلا کورس شروع ہوا ایک ایک چٹکی نمک اٹھا کر منہ میں ڈالا اور اسے گلے سے اتارنے تک چوستے رہے پھر دوسری چٹکی اس کے بعد مین کورس کی باری آئی چری سے اپنے اپنے حصے کے انڈے کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے میں کاٹا اور ایک ایک ٹکڑا اٹھا کر منہ میں رکھا منہ پہلے ہی نمکین تھا ابلے ہوئے انڈے کی خوشبو دہن سے حلق تک تک کی نسوں میں سرائیت کر گئی اور ایک انوکھا لطف آیا اس ایک چوتھائی انڈے کو ختم کرنے میں ہم نے دس منٹ سرو کیے اس کے بعد آخری کورس کے طور پر اپنا اپنا پانی کا گلاس اٹھا کر گرم گرم کافی سمجھتے ہوئے گھونٹ گھونٹ پیا ونگ کمانڈ امتیاز کے آنے سے پہلے ہم نے میز صاف کی بلب سے تولیا اتارا اور اسے کھینچ کر چھت تک اونچا کر دیا پھر ہم اپنی اپنی چار پائیوں پہ لیٹ گئے اس وقت ہم ایسا سیر محسوس کر رہے تھے جیسا کبھی کسی بینکوٹ کے بعد بھی نہیں کیا تھا آج کل مجھے کیپٹن سلطان کے بارے میں فکر لگی ہے مگر اگلے خط میں لکھوں گا اگر سب کچھ آج ہی لکھ دیا تو پھر اگلے خط میں لکھنے کے لیے کیا رہ جائے گا سرفراز نے قلم سیدھا کر کے اصل خط لکھنا شروع کیا ڈیئر نسیمہ میں بالکل تندرست ہوں فکر کی کوئی بات نہیں امید ہے کہ وہاں سب لوگ ٹھیک ہوں گے ہم جلد ملیں گے سرفراز ڈیئرس تمہیں یاد ہوگا کہ پچھلے خط میں میں نے کیپٹن سلطان کے بارے میں لکھا تھا میری اپنی رجمنٹ سکس پنجاب کا ہے اس کا ذہن کچھ گڑبڑ ہو رہا ہے یہ بات نہیں کہ اس کا دماغ چل گیا ہے بس ذرا غیر متوازن ہوتا جا رہا ہے ٹھیک ہے جن واقعات کی بنا پر ہم اس حالت کو پہنچے ہیں ان سے ہم سب غیر مطمئن ہیں بلکہ ہمارے دل میں گہرا رنج ہے اور کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی صورت میں شاید اس کا بیان بھی ہو جائے گا مگر بیلنس اور ڈسپلن ضروری چیزیں ہیں خاص طور پر ہمارے موجودہ حالات میں تو ان کے بغیر آدمی کے اندر انارکی پھیل سکتی ہے ہمیں ان سب باتوں کا احساس ہے مگر سلطان کو ایک جنون ہو گیا ہے یہ بڑی خطرناک بات ہے جب کسی شے کے خلاف رنج اتنا بڑھ جائے کہ دماغ پر ہی چھا جائے تو پھر ایک ایسے چکر کی صورت اختیار کر لیتا ہے جو نہ گھٹتا ہے اور نہ ایک مقام پر رک کر کھڑا رہتا ہے بلکہ اپنی ہی پیدا کردہ قوت کے سہارے بڑھتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ ایک طرح سے یہ آدمی کا جذباتی سہارا بن جاتا ہے یہ واقعہ میں نے اس عرصے میں سلطان کے ساتھ ہوتے دیکھا ہے پہلے چند ماہ تک وہ بالکل نارمل تھا جب ہماری فرار کی اسکیم ناکام ہوئی تو جمیل اسے سہار نہ سکا اس ناکامی کی تفصیل اگلے خط میں لکھوں گا وہ اپنے علاوہ سب کو الزام دینے لگا پہلے وہ ہم میں سے ایک کو دوسرے کو تیسرے کو ناکامی کا قصور وار ٹھہراتا تھا کبھی کہتا تھا کہ اسٹریٹجی غلط تھی کبھی یہ کہ ضرورت سے زیادہ آدمیوں کو شریک کر لیا گیا تاکہ ایک بار کیپٹن عامر نے معنی خیز انداز میں اس سے کہا بالکل ٹھیک کہتے ہو ہمیں یہ بات آپس میں رکھنی چاہیے تھی ایک دو باہر کے آدمیوں کو شامل کر کے ہم نے غلطی کی تو وہ سمجھ گیا پھر وہ اس بات کو چھوڑ کر ساری جنگ کی اسٹریٹجی تک پہنچ گیا ہر وقت اس کی زبان پہ تنقید کا حرف ہوتا تھا پہلے پہل تو وہ ٹیکنیکل قسم کی تنقید کرتا تھا کہ آرمر سپورٹ نہیں تھی ایئر کور نہیں تھا وغیرہ جو ہم سب آپس میں جنگ کا تجزیہ کرتے ہوئے کیا کرتے تھے یہاں کی زندگی بسر کرتے ہوئے اب ہمارے اندر سے فتح و شکست کا احساس ختم ہو گیا ہے اب جنگ ہمارے لیے فتح و شکست کا میڈیم نہیں رہی بلکہ ایک تھریٹیکل ایکسرسائز بن کر رہ گئی ہے اول تو اب ہم اس کا ذکر ہی کم کرتے ہیں کرتے بھی ہیں تو کبھی کبھی وقت گزاری کی راہیں تلاش کرتے ہوئے یا ریڈ کراس کے لیے چھوٹی چھوٹی شکایتیں درج کرتے ہوئے جو ہمیں علم ہوتا ہے کہ کیمپ کے ڈاک خانے سے آگے نہیں جائیں گی یا اگلے وقت کے کھانے کا انتظار کرتے ہوئے لا تعلق سے انداز میں جیسے ہمارا اس کے ساتھ براہ راست کوئی تعلق نہ ہو بلکہ محض ایک کتاب مشق کی صورت ہو اس پہ اپنا اپنا خیال ظاہر کرتے ہیں صرف ایک کیپٹن سلطان ایسا شخص ہے جو اس موضوع کو ذہن سے محو نہیں ہونے دیتا آہستہ آہستہ تنقید کی منزل سے گزر کر وہ نقطہ چینی پر آ گیا ہے پہلے ہفتے اس کی اور عامر کی گرما گرمی ہو گئی تھی ہم نے کوئی جنگ جیتی بھی ہے سلطان نے کہا سکسٹی فائیو میں عامر بولا ربش سلطان نے کہا اگر چائنا اپنی بکریاں واپس لینے کی دھمکی نہ دیتا تو اڑتالیس گھنٹے کے اندر اندر ہمارا ڈیفینس کلیپس ہو جاتا ہمارے پاس ٹروپ ریپلیسمنٹ کی گنجائش ہی نہیں تھی یہ نمبرز گیم تھی جناب تو تمہارے خیال میں نشان حیدر ویسے ہی دے دیے گئے تھے درست دیے گئے تھے اس جنگ میں ہمارے افسروں اور جوانوں نے شداد کی داستانیں رقم کی تھی میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں اس دفعہ تو وہ بھی نہیں ہوا نہ کوئی دلاوری کے قصے نہ لیڈرشپ کے افسانے let down after let down اس کی تاریخ کو کبھی نہ لکھا جائے گا اگر لکھی گئی تو بدل دی جائے گی حذف کر دی جائے گی اپنے مطلب کی لکھی جائے گی اور پوری قوم کو خود فریبی کے جال میں پھنسا دیا جائے گا لڈی لیٹ ڈاؤن کیا مطلب ہے تمہارا عامر غصے سے بولا لوگ عامر تمہیں اچھی طرح پتہ ہے ہمیں کیا دیا گیا ہے آلٹری کی کم از کم بیس رجمنٹیں ہونی چاہیے اور تھیں کتنی صرف چھ بڑی سے بڑی فیلڈ ہاؤٹرز کرنی تھیں کوئی میڈیم اور ہیوی آلٹری نہیں تھی آلٹری اور آرمر کا کوئی ڈویژنل کمپلیمنٹ نہیں تھا ایک آرمڈ رجمنٹ تھی وہ بھی انیس سو بیالیس کے زمانے کے چالیس عدد چیفی ٹینک تھے اس کا کیا مطلب ہے کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیڈروں نے پہلے ہی مشرقی پاکستان سے ہاتھ دھو لینے کا فیصلہ کر رکھا تھا کبھی لاجسٹکس کے بارے میں بھی سوچا ہے عامر نے صبر سے کہا نو مہینے لاجسٹکس کے لیے کم تھے پھر اس کے بعد ملٹری لیڈرشپ کی کیا حالت تھی ہم نے فکس پوزیشن ڈیفینس کر کے اینیمی کو ادھر ادھر سے گزر کر ڈھاکہ پہنچنے کا موقع دے دیا سلطان تم اس لیول کی بات کر رہے ہو جس کے بارے میں تمہیں کچھ علم نہیں تمہاری ساری تھیوریاں مفروضوں پر بنی ہیں ہو سکتا ہے مفروضے ہوں مگر ان کا جواب مانگنا کیا میرا حق نہیں مصیبت تو یہی ہے کہ ہمیں کچھ علم نہیں اور نہ ہی کبھی ہوگا یہ مسلق والو are talking nonsense nonsense کا کیا مطلب ہے یہ فیکٹس اینڈ فگرس ہیں تم وقت سے پہلے بول رہے ہو وقت آنے پر بولنا سب پتہ چل جائے گا بہادری صرف فیلڈ آف بیٹل میں ہی نہیں ہوتی بہادری یہ بھی ہوتی ہے کہ you keep your mouth shut lieutenant Fazal نے بحث کا یہ رنگ دیکھا تو بیچ میں کود پڑا آج بکرے آئے ہیں اس نے اعلان کیا کسی نے دیکھے ہیں سب کے کان کھڑے ہو گئے نہیں میں نے دیکھے ہیں فضل نے فقریہ کہا کیسے ہیں ادھر راجستھان کے صحراؤں میں ایک علاقہ ہے جہاں صرف بکرے پائے جاتے ہیں آدمی نہیں پائے جاتے فضل بی سیریس یہ بالکل سچ ہے وہاں خشک سالی کی وجہ سے قحط پڑ گیا ہے تمہیں کیسے پتہ ہے میں نے اخبار میں پڑھا ہے فضل نے کہا بکرے مر گئے نہیں بھاگ بھاگ کر ادھر آ رہے ہیں پھر کئی آوازوں نے ایک ساتھ پوچھا انہیں پکڑ پکڑ کے یہ لوگ ہمارے کیمپوں میں سپلائی کر رہے ہیں وہ بکرے تو بڑے کمیور ہوں گے لیفٹیننٹ عالم نے جو رتک سے تعلق رکھتا تھا کہا پہلے ہمیں کون سے پلے ہوئے بکرے ملتے تھے کوئی سوگوار انداز میں بولا مگر یہ بکرے فضل لیفٹیننٹ عالم کو دیکھ کر بولا جب گارڈز نے باڑ کے اوپر سے اندر پھینکے تو جہاں گرے تھے وہیں کے وہیں پڑے رہے دارے باورچی نے کہا کہ یہ ایسی رف ہینڈلنگ برداشت نہیں کر سکتے دو منٹ میں مر جائیں گے پھر کیا ہوا کسی نے ایسے دریافت کیا جیسے کوئی کہانی بیان کی جا رہی ہو اس نے اسی وقت ذبح کر دیے خون نکلا کچھ نکلا خون بہنا چاہیے میجر صدیق جو اب ہر بات میں نگیٹو ہو گیا ہے بولا خون کی دھار بہتی ہوئی دکھائی دینی چاہیے یہ دینی مسئلہ ہے نکلا ہی ہوگا ایک آواز جواب میں اٹھی کیا فرق پڑتا ہے ہم یہاں بکروں کے سہارے زندہ نہیں ہیں میجر صدیق جوش سے بولا یہاں پر دین ہمارا سہارا ہے ہاں ہاں نکلا تھا نکلا کیوں نہیں تھا فضل نے جلدی سے جواب دیا خون کی دھار بہتی ہوئی میں نے خود دیکھی تھی بالکل مناسب طور پر جانور حلال کیے گئے ہیں کوئی گوشت ووشت بھی تھا شاہ زمان نے جھجکتے ہوئے پوچھا ہوں ہوں فضل نے نفی میں سر ہلا دیا چھچڑے تو ہوں گے کسی نے کہا ہوں گے دکھائی نہیں دیے تھے کوئی بات نہیں ہڈیوں اور چچڑوں کی مکس ہے فلیور تو نکل ہی آتا ہے مک کا پتہ نہیں ہڈیاں تو تھیں ہڈیوں میں مکس ضرور ہوتی ہے اوے فضل کیپٹن عامر گویا جاگ اٹھا تو نے کہا تھا کہ وہاں بکرے ہی بکرے ہیں آدمی کوئی نہیں اس سے تیرا کیا مطلب تھا لکھا تو یہی تھا فضل نے جواب دیا کہاں لکھا تھا اخبار میں کون سی اخبار میں کوئی اخبار تھا اب ہر ایک اس گفتگو میں حصہ لینے لگا میں نے تو نہیں پڑھا نظر سے مس ہو گیا ہوگا کوئی ایک ایک خبر تھوڑی پڑھی جاتی ہے اخبار میں ہر قسم کی خبریں ہوتی ہیں ایسی ایسی خبریں ہوتی ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے ہاں ہاں بعض اخباروں میں ایسی خبروں کا کالم ہوتا ہے اس کا عنوان ہوتا ہے عجوبہ روزگار یا عجیب و غریب یا صرف حیرت انگیز میں وہ کالم ضرور پڑھتا ہوں نئی نئی باتوں کا پتہ چلتا ہے دنیا رنگ رنگیلی مولا دنیا رنگ رنگیلی کسی نے آہستہ آہستہ تالی بجاتے ہوئے گانا شروع کر دیا ایسی خبریں اکثر جھوٹی ہوتی ہیں زیادہ تر سچی ہوتی ہیں جہاں پروپوگینڈا ہو وہاں فرق ہوتا ہے عجوبہ روزگار کے کالم میں نامہ نگار کو جھوٹ کہنے کی کیا ضرورت ہے انگریزی اخباروں میں سب سے زیادہ جھوٹ ہوتا ہے اسی طرح یہ بات چیت کوئی آدھ گھنٹے تک جاری رہی پھر اپنی موت آپ مر گئی تمہیں یہ گفتگو لا یعنی اور مذاقہ خیز معلوم ہوگی مگر ہمارے لیے یہ انتہائی دلچسپی کا باعث تھی کیونکہ ہمیں اس روز گوشت ملنے والا تھا ہم اس موضوع کو زیادہ سے زیادہ دیر تک زندہ رکھنا چاہتے تھے خوش وقتی کا اس سے بہتر سبب اور کوئی نہ تھا صرف کیپٹن سلطان نے اس میں کوئی حصہ نہ لیا اس نے جب بات کا رخ بدلتے دیکھا تو خاموش ہو گیا سارا وقت وہ تھوڑی مٹھی پہ لگائے دروازے سے باہر دیکھتا رہا جب میں رات کے اندھیرے میں سو نہیں سکتا تو کبھی کبھی مجھے جاگتے دیکھ کر وہ شے جسے ضمیر کہتے ہیں اٹھ بیٹھتی ہے اس وقت مجھے خیال آتا ہے کہ ہمارے درمیان کم از کم اس ایک شخص نے اپنے ذہن کو یا روح کو یا نام خواہ کوئی بھی دے لیں مگر اس چیز کو جو ہمارے اندر جذبے کو زندہ رکھتی ہے اسے اس شخص نے زندہ رکھا ہوا ہے خبر نہیں کتنی مصیبت میں ہوگا مجھے اس پہ رشک آنے لگتا ہے مگر ہمارے پاس رش کرنے کے لیے اتنے سارے لوگ ہیں گارڈز ہیں انڈین آفیسر ہیں ریڈ کراس والے ہیں سارے آزاد ملکوں کے آزاد باشندے ہیں اور اس کے ساتھ ملا ہوا رنج ہے جو اب گو کافی حد تک کند ہو گیا ہے مگر جس کی ملاوٹ ابھی باقی ہے ہمارے پاس ان چیزوں کی اتنی بھیڑ ہے کہ کسی ایک پر رش کرنے کا وقت ہی نہیں ہے کل تو کیپٹن سلطان نے انتہا کر دی میں نے ایک واقعہ دیکھا تھا وہ کہنے لگا کب سرنڈر سے پہلے کی بات ہے ہم دم سادے ہم دم سادے بیٹھے رہے تو سلطان نے خود ہی بات شروع کی ہمارے چیف نے ایک جوان کو تھپڑ مارا تھا آپ نے سنا ہوگا ہم چپ بیٹھے رہے گو ہم نے یہ واقعہ سن رکھا تھا مگر تفصیل ہمیں معلوم نہیں تھی اس نے جوان سے ایک سوال پوچھا تھا سلطان نے بات جاری رکھی جوان نے اس کا نفی میں جواب دیا تو ٹائیگر صاحب نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کرتے ہوئے کہا جا ہوئے خسرے وہ سوال یہ تھا جوان تم نے کتنی اس سے آگے کی بات اتنی ڈسگریسفل ہے کہ میرا الٹا قلم بھی اس کی تاب نہیں لا سکتا سلطان آخر میجر گل نواز جو سب میں سینئر میجر ہے بولا تمہارے اوپر کم از کم تین چار چارج لگتے ہیں ان سب ہیئر اگر تم نے ایسی باتیں کرنی ہی ہیں تو کسی اور سے جا کے کرو یا اپنے آپ سے کرو ہمارے ساتھ مت کرو سلطان اٹھ کھڑا ہوا میں نے سوچا کہ سب آفیسرس کو اس واقعے کا علم ہونا چاہیے جاتے جاتے وہ بولا اور میس کی بیرک سے نکل گیا مجھے ایک تند اور تیز سا احساس ہے کہ کیپٹن سلطان گہرے اور خطرناک پانیوں کی جانب رواں ہے یہاں پہنچ کر سرفراز کی انگلیاں تھک گئیں اس نے قلم سیدھا کیا اور کارڈ پر اپنے پچیس لفظ لکھنے شروع کر دیے پیاری نسیمہ میری پیاری میرا پچھلا خط تمہیں کافی دیر کے بعد ملا ہوگا اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ تم نے باقاعدگی سے مجھے خط لکھے ہوں گے مگر مجھے ایک بھی نہیں ملا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری فرار کی اسکیم ناکام ہو گئی تھی اور سزا کے طور پر باقی لوگوں کے علاوہ تین مہینے کے لیے ہماری ڈاک بند کر دی گئی تھی اب سزا کا پیریڈ ختم ہو چکا ہے اس لیے امید ہے کہ حسب معمول کم از کم ایک تہائی ڈاک مل جایا کرے گی کیپ یور فنگرس کراسڈ ہر قیدی کے دل میں فرار کی خواہش سب سے اوپر ہوتی ہے اور جنگی قیدی کے دل میں تو خاص طور پہ ہوتی ہے کیونکہ اسے فرار کی کوشش کا حق دیا گیا ہے ہم سب کے دل بھی پہلے دن سے نکل بھاگنے کے متلاشی تھے مگر اس کا کوئی عملی سرا ہاتھ میں نہ آتا تھا ہماری اسکیپ پلان کی صورت اس روز بنی جب شاہ زمان نے رات کے کھانے کے بعد ہم پانچ آدمیوں کو اپنے گرد اکٹھا کیا اور دھیمی آواز میں بات کی تنور دیکھا ہے ہاں ہم نے کہا پکا ہے شاہ زمان بولا اگر حساب سے الگ کیا جائے تو باہر آ سکتا ہے آ تو سکتا ہے مگر مگر وگر کچھ نہیں شاہ زمان نے کہا مہارت کی ضرورت ہے یہ کام میرے اوپر چھوڑ دو ایک بار سالم حالت میں باہر نکل آیا تو پھر واپس اندر داخل بھی کیا جا سکتا ہے اگر ٹوٹ گیا تو پھر اگر مگر شاہ زمان صبر سے بولا بھائی ٹوٹ گیا تو ٹوٹ گیا آگ کی وجہ سے مٹی کے تنور ٹوٹتے ہی رہتے ہیں بلکہ یہ تنور تو میں نے ایگزامن کیا ہے سینڈ سٹون کا بنا ہوا ہے اس کے ٹوٹنے کے چانس کم ہیں بہرحال ٹوٹ گیا تو فرض کر لیا جائے گا کہ خود بخود ٹوٹ گیا ہے اور ریپلیس کر دیا جائے گا اگر ثابت نکل آیا تو ہمارا کام ہو جائے گا اس کے نیچے سرنگ لگائی جا سکتی ہے بات ہماری سمجھ میں میں آ گئی اس کے بعد پلان بنانے کوئی وقت نہ لگا اپنی بیرک کے چھ آدمیوں میں سے کسی کو باہر نہ رکھا جا سکتا تھا اس کے بعد دو باورچی اور ان کے تین ساتھیوں کو ملانا بھی ضروری تھا شاہ زمان انجینئرس کا آدمی تھا مگر اسے ایک اسسٹنٹ کی ضرورت تھی جو سرنگ کی دیواروں اور چھت کو استادہ رکھنے میں ٹیکنیکل معاون کا کام کرے چنانچہ کیپٹن سلطان کو شامل کر لیا گیا جو ایف ایس سی کرنے کے بعد انجینئرنگ کالج میں ایک سال لگا کر فوج میں آیا تھا میجر گل نواز ایک روز ہماری بیرک میں آ وارد ہوا اور بولا میرا دل کہتا ہے کہ اندر ہی اندر کچھ پک رہا ہے وہ اس وقت تک نہ اٹھا جب تک کہ اس نے ہماری سازش کا علم حاصل نہ کر لیا آخر میں لیفٹیننٹ ذوالفقار محض اتفاق سے ہمارے ساتھ شریک ہوا ایک روز رات کے وقت ہم ابتدائی کارروائی میں مصروف تھے کہ ذوالفقار باورچی خانے میں دبے پاؤں داخل ہوا اور ہمارے تین آدمیوں کو اندھیرے میں کام کرتے ہوئے دیکھ کر ٹھٹک گیا اس وقت میں بھی وہاں موجود تھا ہم نے اسے پکڑ کر وہیں کھڑا کر لیا پہلے وہ کچھ دیر تک گنگ کھڑا دیکھتا رہا ہم سوری پھر وہ بولا اس وقت یہاں کیا کرنے آئے تھے میجر شاہ زمان نے درشتی سے پوچھا ذوالفقار بتاتے ہوئے جھجک رہا تھا مگر دوبارہ پوچھے جانے پر شرمندہ سا ہو کر بولا میں دیکھنے آیا تھا کیا دیکھنے آئے تھے کہ کوئی وہ رک رک کر بولا شاید روٹی کا الگ رکھنا ناممکن تھا اس طرح ہماری پلان میں کل چودہ آدمی شامل ہو گئے اسکیم یہ تھی ہمارے کھانے کا کمرہ باورچی خانے کے ساتھ تھا جہاں میزیں اور اسٹول پڑے تھے ہر روز رات کو تین آدمیوں کی ڈیوٹی لگا دی جاتی کہ کھانے کے بعد اپنی بیرک میں واپس آنے کی بجائے ہیلے بہانے سے وہیں پر رکے ہوئے بیٹھے رہیں پھر وقت مقررہ پر لائٹ آف کے بعد مزید ایک ڈیڑھ گھنٹہ اندھیرے میں بیٹھے انتظار کریں جب گارڈز کو تسلی ہو جائے کہ سب اپنے اپنے کمروں میں جا چکے ہیں تو پھر وہ اپنا کام شروع کریں پہلے چار دن تنور کو الگ کرنے میں لگ گئے بظاہر وہ کہیں سے تڑکا ہوا نظر نہیں آتا تھا مگر بقول شاہ زمان کے پتھر کا انفراسٹرکچر مسلسل آگ کی وجہ سے ختم ہو چکا تھا اور ذرا سا جھٹکا لگنے سے ٹوٹنے کا احتمال تھا دوسرے وہ حدت کی انتہا سے اپنے ارد گرد کی گیلی مٹی سے مضبوطی کے ساتھ چمٹ چکا تھا چنانچہ اس کے چاروں طرف کی مٹی چاکوؤں چھریوں کی مدد سے ایسی باریکی اور مہارت سے کاٹنی پڑی جیسے سنار نازک زیوروں پر کام کرتا ہے آخر چار روز کی محنت کے بعد بسم اللہ پڑھ کر اسے صحیح سالم گڑے سے اٹھا لیا گیا نیچے مٹی کی پتلی سی سخت طے کے بعد زمین نرم تھی سرنگ کھودنے کے لیے صرف دو آدمی تھے مگر بھاری تنور کو ہر روز اٹھانے اور شفٹ ختم ہونے کے بعد اسے دوبارہ احتیاط سے اپنی بنیادوں پر رکھنے کے لیے کم از کم تین آدمیوں کی ضرورت پڑتی تھی شاہ زمان اور سلطان میں سے ایک نہ ایک کو ہر روز نگہداشت کی خاطر موجود رہنا پڑتا تھا تاکہ سرنگ منہدم نہ ہونے پائے چونکہ ان دونوں کی ڈیوٹی باقیوں کی نسبت زیادہ مسلسل تھی اس لیے وہ اصل کھودنے کا کام نہ کرتے تھے صرف معائنہ کرنے یا تنور کو اٹھانے اور رکھنے میں مدد دیتے تھے ڈیوٹی والے دو آدمی ہر روز رات کو باری باری سرنگ میں داخل ہو کر چمچوں کڑچیوں اور چھری کانٹوں کی مدد سے سرنگ کاٹتے تھے خوش قسمتی سے اس زمین کی مٹی چکنی تھی اس لیے چھت اور دیواروں کو گرنے سے بچانے کے لیے انجینئر کو زیادہ تگو دو نہ کرنی پڑی اس لیے چھت اور دیواروں کو گرنے سے بچانے کے لیے انجینئرز کو زیادہ تگو دو نہ کرنی پڑی کبھی کبھی جب زمین میں گڑا ہوا کوئی پتھر سامنے آ جاتا تو شاہ زمان یا سلطان رینگتے ہوئے جاتے اور پتھر کو پار کرنے کا سبب کرتے پتھر اگر ہٹ سکتا تو ہٹا دیا جاتا ورنہ رخ موڑ کر سرنگ پتھر کی بغل سے گزارنی پڑ جاتی تھی شروع ہی میں ہم نے خوب اچھی طرح سے دیکھ بھال کر سروں کا رخ اس طرف کو رکھا تھا جدھر سے کھلا اور محفوظ علاقہ نزدیک ترین پڑتا تھا سروں کے اندر روشنی کا انتظام تین چار گز فلیکس ادھر ادھر سے حاصل کر کے اور اس کے آگے پچیس واٹ کا بلب لگا کر کیا گیا تھا جب سرنگ چلتی گئی اور مزید تار دستیاب نہ ہو سکی تو ایک بیبی ٹارچ حاصل کر لی گئی تمہیں حیرت ہوگی کہ یہاں پر کیا کچھ حاصل نہیں کیا جا سکتا تھا ہر افسر کو ایک سو دس روپے ماہانہ ریڈ کراس کی جانب سے الاؤنس ملتا ہے جس سے ہم صابن تیل کنگھی شیشہ شیف کے لیے بلیڈ کپڑے دھونے کا صابن اور دوسری چھوٹی موٹی ضرورت کی اشیاء خریدتے ہیں ہم سب نے اپنا بچا کچا الاؤنس ملا کر پانچ سو روپے گارڈس کو دیے جس نے ہمیں دس پندرہ روپے والی بچوں کی ٹارچ لا کر دے دی ٹارچ کے لیے ہم نے یہ بہانہ تلاش کیا کہ بیرکوں میں حشرات العرض پھرتے ہیں اور رات کو بتی بند کر دی جاتی ہے اس لیے تاریکی میں زہریلے کیڑوں کو دیکھنے کے لیے ہمیں ٹارچ کی ضرورت ہے ٹارچ بے حد کارآمد ثابت ہوئی نہ کسی پاور پوائنٹ کی تلاش نہ مزید تار کی ضرورت اور نہ ہی تار اور بلب کو چھپا کر رکھنے کی کوفت ننی سی ٹارچ جیب میں رکھی اور سرنگ کے اندر کام شروع کر دیا بیٹری بچانے کے لیے ٹارچ کو کم سے کم استعمال کیا جاتا تھا مٹی کے نکاس کا ایک طریقہ تو عام فہم تھا جو شاید تم نے کبھی سیکنڈ ورلڈ وار کی انگریزی فلموں میں دیکھا ہو یعنی پتلونوں کی جیبوں میں بھر کر فجر کی نماز کے وقت گارڈز کی نظر بچاتے ہوئے باہر میدان کے اندر زمین پر بکھیر دی جاتی یا کھیتوں کی گیلی کیاریوں میں بھر دی جاتی پھر شاہ نواز نے ایک اور طریقہ بھی ایجاد کیا کیوں نہ کچھ مٹی باورچی خانے کی پانی کی ٹوٹی کے نیچے رکھ کر نالی میں بہا دی جائے یہ طریقہ بھی کامیاب رہا سرنگ کھودنا ہمارے لیے مشکل نہ رہا اس کی لاجسٹکس پہ ہم نے مکمل دسترس حاصل کر لی تھی مگر جو جوں یہ آگے چلتی گئی اور ہمارا جذبہ تیز تر ہوتا گیا مٹی کی مقدار میں اضافہ ہوتا گیا اور اسے ٹھکانے لگانے میں دقتیں پیش آنے لگیں گارڈز کی نظر آخر ایک حد تک ہی بچائی جا سکتی تھی ایک روز وہی ہوا جس کا ڈر تھا مٹی بکھیرنے کے عمل سے ہی گارڈز کے شبے نے جنم لیا مگر ہم بال بال بچ گئے رنگے ہاتھوں کوئی پکڑا نہ گیا کیونکہ جب تک اطلاع پا کر افسر موقع پر پہنچے ہم سب اپنی جیبیں خالی کر چکے تھے اور تازہ مٹی پر چل چل کر زمین کے ساتھ ملا دیا گیا تھا گو خشک زمین پر تازہ مٹی کے چٹاخ موجود تھے جن کا انڈین افسروں نے بغور معائنہ کیا اس کے بعد انہوں نے ہمارے احاطے کی ایک ایک بیرک میں جا کر اس کے کونے کونے کی تلاشی لی باورچی خانے اور کھانے کے کمرے کی چیزوں کو الٹ پلٹ کر دیکھا ایک ایک انچ زمین کو ٹھوک بجا کر دیکھا مگر تنور تک ان کا شبہ نہ پہنچا جسے ہم نے اس کمال کے ساتھ جما کر رکھا ہوا تھا کہ معلوم ہوتا تھا کبھی ہلایا ہی نہیں گیا چھ سات گھنٹے کی تفتیش کے بعد انڈین افسر خالی ہاتھ واپس چلے گئے ہم نے سکھ کا سانس لیا اسی وقت آپس میں مشورہ کر کے ہم نے آپریشن سب وے کو چند روز کے لیے معطل کرنے کا فیصلہ کر لیا مگر وقت ہاتھ سے نکل چکا تھا شام سے کچھ پہلے انڈین افسروں کی ایک ٹیم آئی اور ادھر ادھر دیکھے بغیر سیدھی تنور پہ جا پہنچی ان کے آدمیوں نے مل کر تنور اٹھایا نیچے سرنگ کا منہ کھلا تھا اسی وقت ہمارے سارے کے سارے کیج کے لوگوں کو فال ان کرا لیا گیا ہم سب کو حکم دیا گیا کہ اپنے اپنے ہاتھ باہر نکالیں مجھے اپنا اسکول ماسٹر یاد آ گیا جو بیعت مارنے سے پہلے کڑک کر کہتا تھا ہاتھ نکالو سب نے ہاتھ سیدھے کیے تو حکم ملا الٹے کرو اب میری سمجھ میں آنے لگا کہ کیا ہونے والا ہے میں نے ایک زمانے میں جاپانیوں کے جنگی قیدیوں کے کیمپ کے بارے میں ایک کتاب پڑھی تھی جو ایک ہندوستانی سپاہی نے لکھی تھی اس میں اس طریقہ کار کا ذکر تھا اس وقت میں اپنے آپ کو کوس رہا تھا کہ مجھے پہلے اس بات کا خیال کیوں نہیں آیا خیر ہم سب کے ناخن چیک کیے گئے ہم اپنے ناخن کاٹ کے بھی رکھتے تھے انہیں صاف بھی باقاعدگی سے کیا کرتے تھے مگر جو باریک مٹی کی طے ناخن کے نیچے جلد کے اندر داخل ہو جاتی وہ نکالے نہیں نکلتی پھر بھی اگر ہمیں وقت پہ خیال آ جاتا تو شاید چھریوں چاقوؤں سے کریت کر اور ٹوتھ برش سے رگڑ رگڑ کر کچھ نہ کچھ کر لیتے مگر ہم اس خوش فہمی میں مارے گئے کہ تلاشی لینے والوں کے ہاتھ کچھ نہ آیا تھا اور وہ مطمئن ہو کر جا چکے تھے ظاہر ہے کہ اندر سے کسی نے مخبری کی تھی گو ہمیں آج تک پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کون تھا بہرحال چودہ کے چودہ آدمیوں کے ناخنوں نے ہمارا راز فاش کر دیا اس کے بعد دو ہفتے تک انکوائری ہوتی رہی کیج کے سینکڑوں آدمیوں میں ایک ایک کا انٹرویو ہوا جب انکوائری کمیٹی کو یقین ہو گیا کہ چودہ کے علاوہ اور کوئی اس سازش میں شریک نہیں تو ہم پر فرد جرم عائد کر دی گئی سزا کے طور پر ایک ماہ کے لیے ہماری چار پائیاں چھین لی گئیں اور اسی عرصے تک کے لیے ہمارا راشن ادا کر دیا گیا کیج میں ایک سے زیادہ باورچی خانے ہیں ہمارے باورچی خانے کو جہاں اسی آدمیوں کا کھانا پکتا تھا چوبیس چوبیس کلو کے دو آٹے کے تھیلے ہر روز دیے جاتے تھے اور دال کی ایک مقدار مہیا کی جاتی تھی ان میں سے صحیح حساب لگا کر چودہ آدمیوں کا آدھا راشن کم کر دیا گیا اس کے علاوہ ہماری تمام تر ڈاک تین مہینے کے لیے بند کر دی گئی اب ایک واقعہ سنو جو ممکن ہے تمہارے لیے حیران کن ہو مگر ہم لوگوں کے لیے جو میدان جنگ میں اکٹھے رہ چکے ہیں اچمبے کا باعث نہیں ہے جب رات کا کھانا ہمارے سامنے آیا تو معمول کی مقدار میں تھا نہ روٹیوں کی تعداد کم تھی اور نہ دال چوربے کی اس تفسار سے پتہ چلا کہ ہمارے جوانوں نے اپنی روٹی آدھی کر دی تھی تاکہ ہم پوری روٹی کھا سکیں ہم نے جوانوں کو سمجھایا کہ بھائی ہم نے فرار کی کوشش کی تھی جو ہمارا حق تھا اور ہمارے جیلروں نے ہمیں سزا دی ہے جو ان کا حق ہے ہم سزا بھگتنے کے لیے تیار ہیں اور درست بھی یہی ہے کہ جو جرم کرے وہ سزا بھگتے مگر جوان ہماری ایک س... <clears throat> مگر جوان ہماری ایک سننے کو تیار نہ تھے سینہ ٹھوک کر کھڑے ہو گئے اور بولے سر جب تک ہم زندہ ہیں کسی کی مجال نہیں کہ ہمارے افسروں کو کوئی گزن پہنچائے ان سے زیادہ بحث لا حاصل تھی رات کو ان کی چار پہیاں بھی ہمارے کمروں میں پہنچ گئیں ہمیں ایک رات بھی زمین پر نہ سونا پڑا دو چار روز کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ چھپن جوانوں نے آپس میں چودہ چودہ کے ٹولے بنا رکھے ہیں ایک ٹولہ پیٹ کاٹتا تھا اور دوسرا زمین پہ سوتا تھا اگلے روز دونوں ٹولے اپنے فرائض کا عدل بدل کرتے تھے تیسرے دن اگلے دو ٹولوں کی باری شروع ہوتی تھی پھر پانچویں روز دوبارہ پہلے دو ٹولوں کی باری آتی تھی ان جوانوں نے ہم نو افسروں کے علاوہ باورچیوں اور ان کے تین ساتھیوں کے لیے بھی یہی قربانی دی اسی طرح ایک مہینہ گزر گیا اور ہم نے سزا کا ایک دن بھی نہ کاٹا سوائے ڈاک کی بندش کے جس میں کوئی کچھ نہ کر سکتا تھا یہی اصول ہیں جو ہم پہ جوانوں کے ساتھ وفاداری کا فرض عائد کرتے ہیں فیلڈ میں ایک افسر کے جوان اس کے بچوں کے برابر ہوتے ہیں اگر اس کی غلطی سے ایک جوان کی جان کو نقصان پہنچ جائے تو اسے یہ بات عمر بھر نہیں بھولتی ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں کہ ایکشن کے دوران ایک نوجوان افسر کی پلاٹون کا صفایا ہو گیا تو اس نے اپنی مرہم پٹی کرانے سے انکار کر دیا اور جب اسے زبردستی اٹھا کر ہسپتال میں لے جایا گیا تو اس نے سرجن کا نشتر اٹھا کر اپنا گلا کاٹ لیا اسی لیے ملٹری میں افسر اینڈ اے جینٹل مین کی روایت قائم ہوئی انہی روایات کی حرمت کی خاطر سینئر افسر خاموشی سے اپنا سروس ریوالور نکال کر اپنا بھیجا اڑا دیتے ہیں رجمنٹ میں نیچے سے اوپر تک سب کے درمیان یہ ایک بندھن ہے افسوس کی بات ہے کہ اب ان روایات کے تحفظ کا تصور تقریباً ختم ہوتا جا رہا ہے ڈی ایر ایس چیمو سرفراز نے قلم سیدھا کر کے اپنے کارڈ پہ لکھنا شروع کیا امید ہے کہ تم ٹھیک ہوگی میری صحت بھی بالکل ٹھیک ہے ہماری دیکھ بھال درست ہو رہی ہے لالے کو سلام تمہارا سری